بہت غور سے سنیے گئے زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے یعنی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسی فیصد ایٹی پرسینٹ امراض پیٹ کی خرابی سے پیدا رہا ہوتا ان میں سے بارہ امراض یہ ہے نمبر ایک دماغی امراض نمبر دو آنکھوں کی بیماری نمبر تین زبان اور گلے کی بیماری نمبر چار سینے اور پھیپڑے کی بیماری نمبر پانچ پالج اور مقبہ نمبر چھ جسم کے نچلے حصے کا سر ہو جانا نمبر سات شوگر نمبر آٹھ ہائی بلڈ پریشر نمبر نو دماغی شریان یعنی کی پھٹ جانا برین ہیمریج جس کو بولتے نمبر دس مستیا کے امراض نمبر گیارہ جگر اور پتے کے امراض اور نمبر بارہ ڈپریشن یہ ڈاکٹر تو اب سے ہی کر رہے ہیں جبکہ الحمد طبیب اللہ وجل کے حبیب حبیب نبیب اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو پہلے ہی سے زیادہ کھانے کے نقصانات ارشاد ساتھ فرما دیے ہیں مفکر شہید حضرت مفتی احمد یاسمت اللہ تعالیٰ تفصیل نعیمی نے فرماتے ایک کرسچین ڈاکٹر یہ حضرت سیدنا علی ابن حسین ابن واقف علیہ رحمت اللہ واضح سے کہا کہ ماں بولنا تمہارے دن میں علم طب بالکل نہیں لہٰذا یہ دین ناقص ہے یعنی کمزور انہوں نے جواب دیا اللہ جل نے سارے کا سارا طب آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے یہ کہہ کر آپ نے یہ آیت کریمت تلاوت فرمائی ترجمہ جما کی کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو کرسچن کہنے لگا تمہارے نبی نے بھی بنا کا ذکر کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے چند الفاظ ہی میں ساری چیز جمع کر دی ہے مبارک ہے میرے گا ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاج کا سر مدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو یہ سن کر وہ حیرت ہو کر بول اٹھا تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جانی یعنی نوس جو مشہور تبھی گزرا کے لیے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں سب کچھ بیان کر دیا نہ سمجھ کو امرت بھی گہرا میگ ہے سچ یہی ہے سو کی ایک دوا پرہیز ہے پیچھے بچے پیارے پیارے سائن بھائیوں حضرت صدر شریعت عبد طریقہ مولانا امجد علی امی رحمت اللہ تعالیٰ نے باہر شریعت کے سولہ حصے میں فرماتے ہیں سے زیادہ کھانا حرام ہے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لیا کہ پیٹ خراب ہونے کا گمان مثلاً دس آئیں گے طبیعت مدمدہ رہی ہے یار کھانے والا ہو کرے کہ جب وہ ڈٹ کر کھاتا ہے تو اس کی طبیعت بدمزہ ہوتی ہے یا وہ ایک دم پھرتی نہ ہے اے اللہ ہم نے آج تک جتنی بار بھی بھوک سے زیادہ کھایا ہے اس سے ہم توڑا کرتے ہیں سب اس کا اس کا انہیں توڑا اللہ آج تک ہم نے جتنی بار بھی بھوک سے زیادہ کھانا کھایا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں سلی اگر غریب یہی مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی بہار شریعت کے سولہویں حصے میں فرماتے ہیں کہ صرف لذت نفس کے لیے کھانے کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ قرآن کریم میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی کہ کھانے سے ان کا مقصود تلب دبو تنا یعنی صرف لطف و لذت اٹھانا ہوتا ہے اور حدی کے طور میں کثرت فوری یعنی زیادہ کھانا کفار کی صفت بتائی گئی ہے کاش ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ نصیب ہو جاتا اپنے پیٹ کو حرام زدہ سے بچانے اور حلال کھانا بھی کم مقدار میں کھانے اور وقت بے وقت مزید اشیاء کھانے سے بچنا پیٹ کا کپڑے مدینہ لگانا ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کہ اس عرشا پر عمل کرنا پیٹ کا بہترین مدینہ کچل تو فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا سنت ہے جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے وہ ہر جس ڈاکٹر کا محتاج نہ ہو میرے پیارے پیارے مسلم کے بھائی مجھے ضرور نہیں کہ زیادہ کھانے سے ہی آدمی موٹا ہوتا ہو موٹاپا بتا تو خود ایک برد یہ بھی ذہن میں رکھیے تو بعض اوقات جو کم کھاتے ہیں وہ بھی بےچارے موٹے ہو جاتے ہیں ہوا بھر جاتی ہے وہ لوگ زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں پیدل چلنے کے بجائے ہر وقت اسکوٹر یا کار میں سفر کرتے ہیں اکثر ان کا پیٹ بھی نکل آتا ہے وہ کھانے کے فوراً پر جانے کے آدمی ہوتے ہیں ان کا پیٹ بھی نکلتا ہے اور جو چار بانو چوکری مار کر یا پالٹی مار کر جس کو بولتے ہیں وہ چار خانوں بیٹھ کر جو کھاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی پیٹ نکل آتا ہے ہاں جو خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے پی پراٹھے اور ہر طرح کی مرزم ہوتا ہے جو آپ آپ میڑ کر جاتا ہے ٹھنڈے مشروبات بھی پیٹ میں کا رہتا پر اب اس کا وزن بھی زیادہ اور پیٹ بھی نکلا ہوا پھر تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بتا کے خود ہی اپنا وزن بڑا رکھا ہے لوگ شاید ٹھنڈی بوتل یعنی Pepsi Cola Coca Cola Seven Up وغیرہ جو بوتلیں ان کو بے سمجھتے کنیک ہے کہ ایک بوتل میں تقریباً سات چمچ چینی ہوتی ہے سات چمچ شوگر وزمدار آدمی کو تو کولڈ ڈرنک کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے حق میں تو یہ میٹھا زہر ہے کیونکہ مٹھاس کا وزن بڑھتا ہے تو جو کولڈ ڈرنک زیادہ کھاتے ہیں نا ہم نے دیکھا ہی تو جو چڑھاتے رہتے سمجھتے ہیں بے ہیں تو وہ آخر کار بیچارے شوگر میں ایک تو پھول کر کپتا اور موٹے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر بیچارے شوگر میں زندگی میں ہوتی ہے یہ تو دنیا میں نقصان ہے وہاں جن کا وزن زیادہ ہے ان کی خدمت میں مدنی مشورہ کہ کسی لیبورٹری میں جا کر خون کے چند ٹیسٹ جن کے مجموعے کو لکوڈ پروفائل لپڈ پروفائل ہے آپ لیبورٹری میں جا کر کہیں گے لپڈ پروفائل مجھے کروانا تو وہ سات ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا بلڈ لے لیں گے مگر مرد جو ہے وہ مرد کو بلڈ دیں نرس کو نہ دیں کہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑے گی تو پھر گنا کی صورت میں نہیں مرد مرد کو ہاتھ دے اور عورت کو اس سات ٹیسٹ میں لپڈ پروفائل میں کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی شامل ہے کولیسٹرول کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ چودہ گھنٹے خالی پیٹ ہے تو اس کا ریزلٹ درست آتا ہے ذہن سیزائل اجلو اب کے لیے کسی دن نفس گروج آف صاحب سے قبل یہ سارے ٹیسٹ کروا ہوں مہاراج پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنا وزن کم کریں ہر صحت مند کو بھی ہر چھ ماہ میں یہ ٹیسٹ کروانے رہنا مفید ہے وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں آلو مٹر وغیرہ بادی اشیاء کے علاوہ سبزیاں بہترین نہیں مگر صرف پانی میں ابلی نہیں یا ایک فرق کے لیے صرف ایک چمچ تیل اور بہتر ہے کہ زیت یعنی زیتون آلو آئل ڈال کر پکائی لیں گے مرچ مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں بھی حرج نہیں بلکہ روزانہ ایک گرام ہلدی سبھی کے پیٹ میں جانی چاہیے ان شاء اللہ کینسر کے مرض سے حفاظت ہوگی ہر وقت کے کھانے میں اس طرح کمی ہوئی سبزی کے کھانے میں ہر وقت کے کھانے میں زیتون کا تیل یا کارن آئل وہ بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کیجیے چاول گائے بکرے گوشت گھی مکھن انڈے کی سردی کیک پیسٹریاں مٹھائیاں آئس کریم ٹھنڈے مشروبات اور کولڈ ڈرنکس کباب سموسے اور دیگر تیل میں تلی ہوئی چیزیں اور ہر وہ چیز جس میں میدا چکناہٹ یا مٹھاس شامل ہو اس کا استعمال کم سے کم رکھیے یہ جن کا وزن بڑا ہوا ان کو مشورہ دے رہا ہوں ان شاء اللہ بھی وزن میں کمی آئے گی ڈاکٹرس کے پاس کھانے کا چارج بھی نہیں تھا ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برقرار رکھا جا سکتا ہے اور سب سے بہترین یہ علاج حبیب حبیب نبیب نبیب کبھی طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا فرمایا ہوا ہے کہ بھوک کے تین حصے کر دیے جائیں ون تھرڈ غذا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ اگر کھانے میں یہ اپنا لی جائے تو ان شاء اللہ کبھی بدن موٹا ہوگا نہ کبھی گیس باتی پیٹ میں گڑبڑ گڑ گڑ سب کا آ رہے گا مگر ہائے نفس کہ آئی نے موت و بڑوں طرز کو ہم پیرنا منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں کم کھانے کی عادت بنانے کا طریقہ یہ سماج فرما لیجیے زیادہ کھانے کی عادت بنا اگر جذبات میں آ کر ایک دم کھانا کم کر دے گا تو کمزور ہو جائے گا اور اس کا اور اس کا حوصلہ بھی پتونے لگے گا لہٰذا تھوڑا تھوڑا کم کر مثلاً ایک دن میں بارہ روٹیاں کھاتا ہے اور اپنے آپ کو چھ روٹیوں پر لانا چاہتا ہے تو ان بارہ روٹیوں کو سات حصوں میں تقسیم کر لے اور روزانہ ایک حصہ کم کرتا چلا جائے یعنی پہلے دن انسٹھ ففٹی نائن ٹکڑے کھائے دوسرے دن اٹھاون یعنی ففٹی ایٹ اس طرح ایک مہینے میں تیس ٹکڑوں یعنی چھ روپیوں تک پہنچ جائے گا اور ان شاء اللہ کمزوری وغیرہ بھی نہیں ہوگی چاول وغیرہ کی بھی اسی طرح ترکیب کی جا سکتی ہے مثلاً روزانہ ایک مقمہ کم کرتا رہے یعنی دن بھر میں ایک مقمہ یعنی کہ ایک وقت میں ایک رکنا چند چند دانے بھی کم کرے گا تو ایک رکمہ ہوگا تو روزانہ چند یعنی ایک مکمہ کم کرتا رہے اور اس طرح مطلوبہ مقدار تک پہنچے اور دل مضبوط رکھے یہ نہ ہو کہ لذیذ غذا سامنے آ گئی تو پھسل گئے یا دعوت میں پہنچے اور نفس نے کہا کہ آج زیادہ کھا لے کل پھر اپنے معمول پر آ جانا تو اگر نفس کی باتوں میں آ گئے پھر اس سے کامت مشکل ہے چاہے کتنا ہی لذیذ ترین کھانا سامنے آ جائے جو اپنے معمول کو ترک نہ کرے وہی کامیاب ہے ہاں اگر جب کم کھانے کی عادت میں پکا ہو گیا اب اگر کبھی دعوت وغیرہ میں معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ کھا لیا تو پھر ان شاء اللہ وہ زیادہ کھانا رکاوٹ نہیں ہونی اب جو کم کھانا کھا اس کے لیے چند احتیاطوں بھی ہم کرتا چلو والد یا والدہ حکم دے کے پیٹ بھر کے کھا لو تو ان کی اطاعت کریں کرے ان کی بات مانگے اسی طرح تعلیم و تعلق ریڈی یعنی میں دین چڑھنا پڑھانا اس میں رکاوٹ ہوتی ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیجیے مہمان ساتھ کھا رہا اور آپ سے کم کھانے کے باعث وہ بھی شرمندہ ہو کر آپ روک لیں تو اس کا ساتھ کیجیے اگر میزبان اسرار کرے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو بھوک باقی ہونے کی صورت میں تھوڑا مزید کھا لیجیے مسلمان کا دل خوش کرنا خواب ہے اللہ کے محبوب بانا غلوم منظم اجب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمان مسلم نشان ہے جو شخص اپنے بھائی کی جائز خواہش پوری کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو خوش رکھے اللہ کے وجن اس کو خوش رکھتا ہے جو زیادہ کھاتا ہے اپنے پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس پر بدگمانی نہیں لگتی ہے کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا گنا نہیں اسی طرح دعوت کے مہمان اگر کہے کہ اور نہیں اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں اور مزید کھانا نہیں چاہتے تو وہ سنبھل کا جواب دیجیے مثلاً کہیے اللہ عز و جل برکت دے جیسا کرنا خیر الحمد للہ میں اپنے حساب سے کھا چکا مگر چیز ہر چیز جھوٹے فکرے مت کہیے کم کھانے کے باوجود بولے جانے والے یعنی جھوٹے جملوں کی مثالیں یہ میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا میرا پیٹ ہو گیا نہیں نہیں اب پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں سچ کہتا ہوں بالکل بھوک نہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب جھوٹی باتیں جبکہ پیٹ بھرا ہوا نہ ہو اور یہ کہہ تو یاد رکھیے جھوٹ بولنا کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے راہ تقوا پر بہت سنبھل کر چلنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب و افضل کام کرنے جائیں اور نفس اٹھا کر ریا کاری تکبر مسلمان کی تحقیر اور بدگمانی وغیرہ وغیرہ آرام کاموں میں ڈال کر جہنم کا حقدار بنا دے کیونکہ نفس کا کام ہی دماغوں پر اڑانا ہے چنانچہ سورج مشکل آیت میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ جماعت بے شک نفس کو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے نیچے بھی کہتے ہیں بھائیو طرح روٹی ہو گھی کا تر بتر پراٹھا یا پیزا پیٹ میں جانے کے بعد سب ایک ہو جاتا ہے جو ہی نوالا سے نیچے اترا اس کا ذائقہ ختم اس کا ٹیسٹ فنش جو ہاتھ میں آیا وہ پیٹ میں ڈال کر چلے جانے اور بٹ کر کھانے میں صرف چند لبوں کے لیے منہ کے ٹیسٹ کی بات ہے مگر اس کے دینی اور دنیا میں انسان دیر پا ہوتے ہیں اگر کوئی ٹھنڈے دن سے غور کرے تو اس پر آشکار ہو جائے گا کہ دو منٹ کی لذت کی خاطر آخرت کے طویل حساب کر لینا بیس برسوں تک چلنے والی بلکہ قبر تک پیچھا کرنے والی بیماریوں کو گلے لگا لینا ہر کی دانش مندی نہیں لہذا کم کھانے میں آپ ہے حضرت سید اللہ رضی اللہ تعالیٰ پرماتے گھر بھر کی خواہش کی پیروی طویل ممتا باعث ہے اگر آپ کم کھانے کی عادت بنانا اور اس پر استقامت پانا چاہتے ہیں تو میرے ان مدنی مشوروں پر عمل کیجیے ان شاء اللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے نمبر ایک اپنا ذہن اس طرح بنائیے جیسا کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی منہاج العابدین نے میں انساف فرماتا ہوں آخرت کے حساب و کتاب کی ہول نہ اور سکارات موت کی شدت کا باعث بھی پیٹ بھر کر کھانا ہے روایات میں آتا ہے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے تو جس نے زیادہ نفرتیں اٹھائی اسے نفرت کی تکلیف کی زیادہ ہوگی مزید فرماتے ہیں زیادہ کھانے کے آخر کے ثواب میں ایک کمی واقع ہوتی ہے لہٰذا جس قدر تم دنیا کی لذتیں حاصل کر لو گے اتنا حصہ آخرت میں کم ہو جائے گا ہاں چند منٹ کے منہ کے ٹیسٹ کی خاطر اس قدر ہو ناک اور خوفناک معاملات کی پرواہ نہ کرنا خدا کی قسم عقل مندی نہیں کم کم اور کم کھانے ہی میں حقیقت ہے آہ جہنم کا دردناک عذاب اور دردناک غذا سے برباد ہوگی جب پیٹ بھر کر یعنی کہ ڈٹ کر کھانے یا مختلف ٹیسٹی چیزیں کھانے کو جی چاہے یا کولڈ ڈرنکس پینے کا دل ننچا ہو تو جہنم کی دردناک غذا اور وہاں کے کھولتے ہوئے مشروب کو یاد کریں جنہیں کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے پارہ پچیسواں سورت الدخان کی آیت نمبر تینتالیس اور چھیالیس میں شاد ہوتا ہے تو میرے آقا احمد امام علیہ سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ علیرم اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن تنظیم ایمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بے شک سوہر کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک جلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے جیسے جیسا کھول کا پانی جوش مارے جہنمیوں کی تباہ ان مشروب کے بارے میں پارہ چھبیس میں سورہ محمد کی پندرہویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنجمن اور انہیں کھول کا پانی پلایا جائے گا اور انہیں کھول کا پانی پلایا جائے کہ آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں روایت یہ ہے جب کسی کو جہنم میں بنایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا انتظار کرو ہم تمہیں توحفہ دیتے ہیں پھر زہری میں سانپوں کے زہر سے بھرا ہوا ایک پیانا اس کو دیا جائے گا جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کو گوشت اور ہڈیاں کٹ کر گر پڑیں گے نیچے بھائیوں دنیا میں جو بھی دار چیز ہوگی وہ جتنی عمدہ چیز ہوگی اس کا حساب بھی اتنا ہی کلا ہوگا ہم تو سید الامام محمد مدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیک فرماتے ہیں بروز قیامت ہر چیز کے بارے میں یہ تین سوالات ہوں گے نمبر ایک تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی کس نے اگر خرچ کیا سورت کا سر میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ایمان پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی وٹن کے سائن بھائیوں اپنے کھانے کا ایک معیار بنا لیجیے کہ اتنا کھانے کے بعد آپ مزید نہیں کھاؤں گا چنانچہ جب بھی کھانے میں تھے تو ممکنہ صورت میں طے شدہ مقدار میں کھانا پہلے ہی سے رکابی میں الگ کر لیں پھر چاہے لاکھ خواہش ہے مزید کھانا نہ لیں میرے نفس مطالبہ تو بڑھاتا چلا جائے گا اور دعوتوں میں بھی اس کو رکھیں اگر کھانے میں سب مل کر کھا رہے ہیں اور یہ کا ماحول مثلاً جامعہ ات المدینہ وہ ماحول تو جو طالب علم وہ پیٹ کا کتلے مدینہ لگانا چاہے وہ مدنی آرامات کے مطابق مٹی کے برتن میں اپنی ضرورت کا کھانا حال میں سے نکال سکتا ہے اگر گھر میں کئی قسم کے کھانے مثلاً روٹی چاول سالن سموسے مٹھائی وغیرہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل ضرورت سب میں سے تھوڑا تھوڑا ایک ہی مرتبہ نکالنا اور ایک ہی پلیٹ میں سب کو خلط مل کر کے مرتب بنا لیں تو اس طرح بھلے تھوڑی لذت کم ہو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 فرمان برکت نشان ہے وہ مجھ پر ایک درود شریف کرتا ہے اللہ تبارک کا بتاؤں اس کے لیے ایک تیراک اجری لکھتا ہے اور تیراک پہاڑ جتنا ہے چلو آئی میری لہج میں آئیں گے سلطان جہاں میری لہج میں آئیں گے سلطان جہاں آدت بنا رہا ہوں ہیر سلام کی کنو ارل حبیب حضرت سیدنا امام بخاری باری اپنی صحیح بخاری کی چھٹی جلد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہوئی روی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بکری رکھی تھی انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں شامل ہونے کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا کہ شہنشاہ سے سوال سلطان شیریں مکان مشغول رب دل جلال عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں دنیا کو رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا غم مصطفیٰ تھا کہ پیارے پیارے ندینے والے مصطفیٰ احمد مجتبہ شہنشاہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک شریف کو یاد کر کے نے بکری کھانے سے انکار کرنا دیا اور آپ ایک ہم یہ نام کے اچارک ہیں کہ اگر تندوری بکرا بلکہ تندوری رام ہی سامنے آ جائے تو اس کو مکی سب بھول کریں مردار خیر بدھ کی طرف پرست اور دونوں ہاتھ نوچ نوچ کر کھانے میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ شاید نماز با جماعت تاکہ ہو نہ رہے اور آج کل اکثر کاغذوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نتیجہ ہے کہ جب بھی بہت کریں تو اس بات کا خیال فرمائیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہ آئے اگر آ جائے تو پھر لاکھ کیون کی جب ہونا سب کے سب مسجد کا رخ کرنا جب تک سر مجبوری مجبور نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت اونچا لوگ واجب ہے اگر گھر میں جماعت کر بھی تو کر کے واجب کا جناب سر پر آئے گا من سے بات اللہ ہے کے ملا اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گناہ گار ہے اس کا دعوتوں مزاجم اور ناپ خامیاں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہر چیز ہر چیز ہر چیز اجازت نہیں سے جو لوگ گھر یا ہال یا منزلوں کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں ترائی کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر واجب ہے کہ پہلے فرض اپنے جماعت عمدہ یعنی پہلی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں وہ لوگ بنا اپنے شرط کی باوجود قدرت فرض نماز مسجد مسجد میں جماعت عیدا کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت الگ سینا فیض سے مدینہ صاحب اختر پسینہ مائل سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمرت نشان ہو جس کو یہ پسند ہو کہ کم اللہ تبارک مطالعہ کو مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچ نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں ادان دی جاتی ہے کیونکہ اللہ جلد تمہارے نبی صلی اللہ علیہ والی کے لیے سنن ہدا مجبور اور یہ بات جماعت نمازیں بھی سنن ہدا پہ ہوئی اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنی نبی کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے مسلم شریف کی شدید مبارک کو اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ ان خیر ہوگا اور جو بلا شرط کی مجبوری کے مسجد کی جماعتیں ملا ترک کرتا ہے یعنی پہلی جماعت کو ترک کرتا ہے چاہے بعد میں دوسری کر بھی نہیں تب بھی اس کے لیے کفر پر خاتمے کا خوف ہے اللہ یہ لوگ خانوں کو کشتی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائے کہ میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت عظیم البارکت عظیم المرتبت پردان سفید فلک مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی مرتب بال سے و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بحر پر میں ہے اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہ گار ہوگا یعنی اقامت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے ان لوگوں کو اس میں عبرت حاصل کرنی ہے کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو اذان اگر کہ وہ سن لیتے ہیں لیکن جنبش نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں فالتو کاموں میں مجبور رہتے ہیں تو اب جیسے ساڑھے آٹھ بجے جماعت ہے تو وہ ساڑھے آٹھ بجے برکت میں آئیں گے اب وہ خراما خراما چلتے ہوئے مسجد کی طرف یہاں تک کہ وہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہ بات مستی میں چڑھا کر خالی جاتی پھر مجھے ہیں پھر جماعت کو ملی تو کیا نہ ملی تو کیا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جماعت ملنا اس کو کہتے ہے ہم سمجھتے کہ ہم کو آخری کادہ مل گیا ایک آدھ قرآن مل گئی تب بھی جماعت مل گئی نہ جماعت ملنا پوری جماعت ملنے کو کہتے ہیں یہاں تک کہ کسی نے اگر بہار شریعت کے تیسرے حصے میں کہ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ آج کی عشا با جماعت ادا کروں گا اور اس کو گویا چار تو نہیں ملی تین رقوطیں ملی تو اس کی قسم پوری نہ ہوئی تو دینا پڑے گا جبکہ اس نے یہ نہیں منت کی ہے تو کھائی چار لگ اپنے چار ہوگا میں شاپ کی نماز با جماعت ادا کروں گا اس پر قسم کھائی تو تین رکواتے ملنے پر بھی قسم اس کی ٹوٹ گئی تو دینا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پوری جماعت لینی ہے اور اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گار ہے یہ میرے اہل حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتح رضا جلد سات کے کا ایک سو دو پر نقل کیا البہر الرائق کے حوالے سے البحر الرائق میں جن اول سفا چھ سو چار سو کے مسئلہ موجود ہے اگر اذان سن کر جو مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہ گار ہوگا تو اس طرح جان بوجھ کر جتنی بھی جماعتیں ادھوری ادھوری لی ہیں اس سے توبہ کیجیے جمع کے ترک کی اس سے بھی توبہ کیجیے یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ موٹرٹیفین کو بھی پوری جماعتیں نہیں ملتی بعضوں کا سفید سفید بھی جو کڑی ہوتی مسک بھی بہت کم کرتا ہے مغرب کی نماز میں بھی سفید کڑی ہوتی نیچے دو کسوں میں کڑے ہوتے جماعت ان کو نہیں ملتی شاید ان کی جماعت پھل فروٹ پر قربان ہو جاتی ہے مشغولیت ان کی جیسے کبھی پھل کھائے نہیں تھے یا پتا نہیں کتنے دن کا کرتا تھا کہ اب کھائیں گے نہیں تو نماز نہیں پڑی جائے گی یہ بیچارے کھانے پینے میں مست دعا بھی یاد نہیں رہتی افطار کر کے کھجور کھا لیا پانی پی لیا تھوڑا سا گڑ پی لیا اور اب جو دعا مانگی جائے وہ قبول افطار کے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی جو کے وقت افطار سے پہلے بھی جو آواز منڈا افطار سے پہلے افطار کر کے پورا نفس زور لگا رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی کھجور کھائی ہے نہیں سموسا کھا لو کیونکہ رول بھی جھپٹ لو نیو پکوڑا تو اندر جانا چاہیے تو سے کی ترکیب میں دعا یاد ملی میرے آقا سیدی حضرت نے دعا کی قبولیت کے دعا مانگنے کا جو وقت ہے افطار میں وہ افطار کر کے دعا مانگنے کا بس تھوڑا سا کھا لیا پانی پی لیا دعا اب کوئی ضروری کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے ہاتھ ابھی اٹھا سب بھی دعا مانگ سکتا کم وہ دعا جو مشہور دعا اللہ عنی نہ سن تو ربی کا آمن تو وہ علم کا سبق تو وہ اللہ کے کا اب تو یہی یہی پڑھ رہی تھی دعا تو جامع دعا اور باقی تو بہت کچھ یاد دلا دیا کرتے ہیں اسلامی بھائی یہ دعا کوئی یاد دلاتا نہیں سب مشغول ہوتے کھانے پینے میں تو نفس کا یہ بھی بڑا ظالم وار ہے تو اس کو کرنے کچھ یاد ہوتا ہی نہیں سوائے کھانے پینے بنا مبارک سنو مسلمانوں کی جماعتیں مغرب کے وقت پھل فروٹ کھانے میں پکوڑے کھانے میں نکل جاتی ہے اتنا بڑا امنیا ہم اور ہمارا اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ خالی دو تین چیزیں کھانے کی اس کے پیچھے ہم اپنی جماعت چھوڑ دیں ہاں، جماعت ترک کرنے کا ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اگر بھوک غالب ہے کھانا حاضر اگر کھانا کھاتا ہے تو جماعت نکل جاتی ہے ایسا ہوتے ہیں بھوک غالب ہے جو خاص اب یہ ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ بھوک غالب ہوتی ہے یا شیلش ہوتی ہے تو ویسے جنگل کی جان کیونکہ دو چار چیزوں سے پیٹ تو بھرتا نہیں ہوگا تو جاتی ہے تو مہربانی کر کے جماعت کو ترجیح دیں کھانے پینے تک اور کوشش کرنا جماعت ایک بھی نہ ایک پچاس کا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہونا چاہیے بلکہ یوں لو کہ ہے کہ یوں تو گھر کے ہوتے کی کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں مسجد کے احتساب میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت کشمیر اور کے ساتھ مل جایا کرتی یہ تو یہ بہترین اور مفید ترین فائدہ کو موتقب کو حاصل کر ہی لینا چاہیے بلکہ دیشوں میں تحجی کے کا خالی نام ہی سنا ہے چلو احتکاب کیے لیتے ہیں کہ احتکاب میں پانچوں وقت جماعت نوازوں کے ساتھ ساتھ تحجد کی بھی نعمت مل جایا کرے گی جب مسجد ہی جب پڑے تو مسجد میں نہ آپ کو کاروبار کرنا ہے نہ دکان خرید کے نہ نوکری پر جانا ہے نہ بال بچوں کے مسائل حل کرنے نہ خریداریاں کرنی کچھ بھی نہیں کرنی مسجد میں پڑے پڑے بھی اگر آپ کو جماعت نہیں ملتی آپ کو تحجیب نہیں ملتی اشراق اور چاش نصیب نہیں ہوتی امرا پڑھنے کی شہادت نہیں ملتی بتائیے کہ پھر اس سے بڑھ کر میری بھی کیا ہوگی کہ کنویں کے پاس آنے کے باوجود بندہ کیا کیا کرا دے چلو دیر آئے درست آئے جنہوں نے کوتاحیاں کی وہ اکثر میں نے پھر ریٹ کر لیں کہ اب ان شاء اللہ جو موافل کی ترتیب بتائی گئی ان شاء اللہ ان کو میں بھرپور برکتیں حاصل کروں گا جہاں جہاں دعوت اسلامی والوں کے مدنی احتساب ہیں الحمد للہ ان میں ان میں دین بیچ میں سکھانے کے ہلکے لگتے ہیں سنتوں کے ہلکے لگتے ہیں یہ اس وقت بیان ہو رہا یہ بھی تو سارے برس کا تو نہیں ہے یہ احتکاب کی برکت ہے تو روزانہ اس وقت بیان ہو رہا ہے تو اس میں بھی جو کوتاہیاں کر جاتے ہیں وہ نیت کرے کہ ان شاء اللہ اس میں بھی کوتاہیاں نہیں کریں گے اور کا ابھی پورا بیان سنا کریں گے ان شاء اللہ اور ان کے ضروری نکات بھی لکھ لیا کریں گے تو بعد میں آپ کو یادگار بھی رہے گی یاد آتی رہے گی اور ماہر رمضان کی یادگار رہے گی کہ ہم نے احتجاج کیا تھا یہ یہ بیان ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بھومی کی بکری اس لیے نہیں کھائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا تھا بلکہ جو کی روٹی بھی کوئی بھر کر نہیں کھائی اور ہم تندوری بکرا تندوری بانے یہ تو خیر مالداروں کو نصیب ہوتی ہے چیزوں کو اس کے علاوہ نہیں ہم کتنی لذتیں حاصل کرتے ہیں لذیذ کھانے کرنا چاہیے لیکن عشق والوں کا انداز نرالا ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں ہم عشق کے دن ہیں دور بات بڑھائی ہے ہی ہیں سلی تو میرے پیارے پیارے اور لکھنؤ کے سائیں بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد کی جماعت واجب ہے گھر میں جماعت اگر کر بھی لیں تو واجب ادا نہیں ہوگا کر کے واجب کا گناہ ذمہ رہے گا اور یہ عام ہے کہ گھر میں ذرا کوئی نیاز ہو گیا کوئی مہمان آ گئے دعوت ہو گئی تو لوگوں کی جمع ہوتے بولے جاتی بلکہ نمازیں بھی بولے جاتی ہیں تو گیارہویں شریف کی نیاز کی جو کہ ہمارے ہمیں بہت اچھا کام کرنا چاہیے اس تک کے سب کے ان شاء اللہ دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی لیکن میرے روز پاک نے کبھی نماز کی جماعت ملا ادھر سبھی کر کی تو تحجب نہیں چھوڑتی آپ آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے دوست پاک نے چالیس سال اسٹاخ میں بجو سے فجر کی نمازیں ادا کرنا اور تحجد بھی ترک نہیں کی یہ میرا کما آپ لوگوں نے ہم نے یہ سنا ہے کہ سونے سے بجو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ چالیس سال تک عشا کے برجو کو فجر کی نماز ادا کی اور شعب اگر تحجد ہوتی نہیں عشا کے بعد سونا شرط تو وہ بات بھی تحجد کس طرح ادا واقعی یہ ایک بات تو کہ بغیر سوئے تحجد کا وقت ہوتا ہی عشا کے بعد سونا شرط ہے تو اب یہ بات میں نے سوچ میں تو آپ کو سمجھاتا کروں کہ سونے سے ابرج